حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت کعب بن مالک کو اپنی آبیتی بیان کرتے سنا جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا پھر فرمایا اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جا میں نے کہا اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں وہ کہنے لگا نہیں صرف اس سے علیحدہ رہ اس کے قریب نہ جانا میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گھر چلی جا اور ان کے پاس رہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو باون